شعبہ نے قطادہ سے حدیث بیان کی کہا میں نے ابو حسان سے سنا انہوں نے کہا بنو کے ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے جس نے لوگوں کو الجھا رکھا ہے یا پریشان کر رکھا ہے کہ جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے یعنی عمرہ کر لے وہ احرام سے باہر آ جاتا ہے انہوں نے فرمایا یہی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے چاہے تمہاری مرضی نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار اٹھارہ